ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق ازواج متحرات کے ہاں چکر لگاتے تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ ہاں رکتے اور ان کے ہاں سے شہد نوش فرمایا کرتے تو میں نے اور حفصہ نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ کہے کہ میں آپ سے مغافیر کی بو محسوس کرتی ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک کے پاس آئے تو اس نے یہ بات کہہ دی تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو زینب کے پاس شہد پیا ہے اور آئندہ ہرگز نہیں پیوں گا چنانچہ سورہ تحریم کی یہ آیات نازل ہوئی یہاں سے لے کر ان اللَّهِ اس کا اشارہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کی طرف ہے سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ ازواجی حَدِيثًا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے رازدارانہ بات کی تو یہ راز وہی تھا جو آپ نے کہا تھا کہ بلکہ میں نے شہد پیا ہے سننے داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو چودہ